اور نہ کوئی اضمے میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کے اپنی پروں پر اڑتا ہے مگر تم جیسا الفامت ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا پھر اپنی رب کی طرف اٹھائے جائیں گے